یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے لہذا تم انہیں نظر انداز کر دو انہیں نصیحت کرو اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو